علی بن مذہر نے آمد سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سولہ